حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے آفیت عطا فرما دوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1388